اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في المیعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم اذ انتم بالعدوة دنیا بہم بالعدوة القصوى والركب رخ منكم اس امین کم میں اللہ رب العزت غز بدر کا محل وقوع ذکر فرما رہے ہیں غزوہ بدر کا اللہ رب العزت محل وقوع ذکر فرما رہے ہیں از انتم بالعدوت الدنیا جب تھے تم بالعدوت الدنیا مدینے کے قریب کنارے پر وہم بالعدوت بلود اور یہ کافر بلود و کنارے دور پرتے مدینے سے وہ رقب اسفل منکم اور قافلہ نیچے جا رہا تھا تم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں از ان تم دنیا جب تھے تم کنارہ قریب پر مدینے کے کیونکہ بدر کے مقام پر ایک نہر جو ہے وہ جاری تھا مدینے کے قریب جو کنارہ تھا اس پر مدین اس پر نبیل سلاط و سلام اور صحابہ کے پڑے تھے اور نہر کا جو دوسرا کنارہ تھا جو مدینے سے دور تھا اس پر مکہ کے مشرقین ابو جہل اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں از انتم بلعود دنیا جب تھے تم کنارہ قریب پر مدینے کے وہ بالعدوت عودوا اور یہ کافر لوگ کنارے دور پر تھے مدینے سے دنیا خسواں کے مقابلے میں آ چکی ہے تو خسواں کے معنی ہے دور تو دنیا کے معنی کیا ہے قریب نزدیک ورقف و اسفل منکم کم اور قافلہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تم میں سے جہاں پر بدر کا یہ میدان تھا جہاں پر مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ پڑے تھے تو قافلہ یہاں سے تین کلومیٹر دور سمندر کی طرف جو ہے اس کے راستے پر جو ہے وہ نکل پڑا بدر سے تین کلومیٹر دور جو سمندر کا علاقہ تھا اس علاقے سے جو ہے یہ قافلہ صحیح سالم جو ہے وہ نکل پڑا تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ رقب اسفل کم اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے کیونکہ وہ تین میل تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو تم لختلف تم فلم آئے کے اس حصے میں اللہ رب العزت علت ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں کر میں نے آپ کو اتفاقاً ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا کیوں میں نے تم دونوں کو یعنی ایمان والوں کو اور کافروں کو ایک دوسرے کے سامنے اتفاقاً اچانک ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا اس میں کیا حکمت تھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بدوتواد تو اگر تم وعدہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کا لف تلف تم فلمی آدی تو ضرور ب ضرور خلاف کرتے تم فلمی آدی وعدے میں ولاکن لیکن اللہ نے اچانک تم دونوں کو ملا لیا لیتی اللہ امرن اس لیے کہ پورا ہو جائے اس لیے کہ فیصلہ ہو جائے اللہ کے کام کا اس لیے کہ پورا ہو جائے اس لیے کہ فیصلہ ہو جائے اللہ کے کام کا کان مفعولا جوتا ہونے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو تو اگر تم وعدہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا کہ فلاں جگہ فلاں مہینے فلاں تاریخ کو ایک دوسرے کے سامنے جو ہے ایک دوسرے سے ہم لڑیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلف تم فلمی ضرور بضرور تم خلاف کرتے ایک دوسرے کے ساتھ فلم یاد وعدے یہ ممکن تھا کہ تم وعدہ خلافی کر جاتے کیونکہ ایک کے اپنے بہانے ہوتے دوسرے کے اپنے بہانے ہوتے ایک کے اپنے عذر ہوتے دوسرے کے اپنے عذر ہوتے ایک کے اکثر لوگ تیار ہوتے تو اکثر لوگ جو ہے وہ تیار نہ ہوتے یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں تو تم وعدہ خلافی کر جاتے تو اللہ نے کیا کیا بلاکن لیکن اللہ نے اچانک تمہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا لیکن اللہ نے اچانک تمہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا لیا خود اللہ ہو اس لیے کہ فیصلہ ہو جائے اللہ کے کام کا کانا مفولا جوتا ہونے والا وہ کون سا کام تھا حق اللہ الحق کا ویو بل الباطل آپ نے پہلے پڑھا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الْحَقَّ اللہ حق دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ باطل کا بدلان اللہ ظاہر کر دے اور حق کا استحقاق اللہ جو ہے وہ ظاہر دے حق کی حقانیت وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ حق ہے اور کفر کا بتلان وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر دے کہ یہ یہ کیا ہے باطل ہے اسی طرح ایمان والوں کا غلبہ اور کافروں کی ذلت اور رسوائی و یک پا دامر الکافرین اور کانٹ ڈالے جھڑ کافروں کی سات نمبر آیت میں آپ نے بتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہونے والا تھا اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچانک ملا دیا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے تمہیں اچانک ملا دیا بھلا کن لیا اللہ ہو لیکن اچانک ملا دیا اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچانک لا کھڑا کر دیا تمہیں ایک دوسرے کے سامنے لیا اللہ ہو اس لیے کہ فیصلہ ہو جائے امرن اللہ کے کام کا کان جو جوتا ہونے والا لیا کا من ہر کا ہلکا تین لفظ لفظی مانے لیا کا اس لیے کہ ہلاک کر جائیں اسے لیا ہنے کا اس لیے کہ ہلاک کر جائیں اسے کا جو ہلاک ہو چکا ہے روحانی طور سے اس لیے کہ ہلاک کر دے اسے جو ہلاک ہو چکا ہے روحانی طور سے عام بینا دلیل کے بعد وہ یا اور زندہ کر جائے من اسے حیا جو زندہ ہو چکا ہے روحانی طور سے عام بینا دلیل کے بعد وہ ان اللہ سمیون اور یقیناً اللہ ضرور بضرور سننے والا جاننے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیا اگر لفظی معنی تم کرو اس لیے کہ ہلاک کر جائے اسے جو ہلاک ہو چکا ہے ہم بئی نت دلیل کے بعد تو جو ہلاک ہو چکے اس کو کس طرح ہلاک کرو تو اشکال جو ہے میں نے مانی کے اندر جو ہے وہ دور کر دیا کہ اگر لفظی مانی کرو اس لیے کہ ہلاک کر جائیں اسے جو ہلاک ہو چکا ہے تو جو ہلاک ہو چکا ہے اس کو کس طرح ہلاک کیا جائے تو کیا ہے لیا کا اس لیے کہ ہلاک کر جائے من اسے ہلاکا جو ہلاک ہو چکا ہے روحانی طور سے تو پہلے ہلکا سے کیا مراد ہے جسمانی طور سے دوسرے حلقہ سے کیا مراد روحانی طور سے جس کے سامنے جو ہے وہ تیرہ سال مسلسل جو ہے وہ دلیل پیش کی گئی پیغمبر کی حقانیت کی اللہ کے توحید کے مسئلے کی تیرہ سال مسلسل ان کے سامنے جو ہے مکہ میں اللہ کی کتاب سے دلائل ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے گئے تو ان لوگ کیا ہوئے انہوں نے انکار کیا ضد اور انعد پہ اتر آئے تو روحانی طور سے جو ہے وہ ہلاک ہو کیونکہ مشرق یہ روحانی طور سے ہلاک ہوتا ہے کافر جو ہے یہ روحانی طور سے ہلاک ہوتا ہے اور مومن یہ روحانی طور سے زندہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے سورے مومن کے سورے انعام کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایک سو بائیس نمبر آئے سورے انعام کے اندر آپ نے پڑھا تھا اومن کا نمئی تن وجعلنا له نورن بھی ناس امن کا نا تن اے وہ آدمی جو تھا مردہ اے وہ آدمی جو تھا مردہ فاحینا ہوں نہ پس زندہ کیا ہم نے اسے تو مردہ تھا کس اعتبار سے روحانی اعتبار سے مشرق تھا فاحینا نہ پس زندہ کیا ہم نے انہیں زندگانی سے مراد کیا ہی روحانی زندگانی ان کے عقیدے اور عمل کی ہم نے اصلاح کر دی وجان لا لہو نور ہم نے ان کے لیے روشنی مقرر کر دی یعنی قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا وہ روحانی موت کو روحانی حیات سے تبدیل کر دی تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے لیا لے اس لیے کہ ہلاک کر جائے اس ہلاکت سے کیا مراد ہے جسمانی ہلاکت من اسے ہلاکا جو ہلاک ہو چکا ہے روحانی طور سے بئی دلیل کے بعد بمانی بعد بعد و بینا دلیل کے بعد اور بینا واضح دلیل کو کہتے ہیں جو اپنے مدعا پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے سنی الفاظ واضح دلیل قرآن دلیل قرآن و زندہ کر جائے من اسے حیا جو زندہ ہے زندہ ہو چکا ہے روحانی طور سے ہم بن نتی دلیل کے بعد تو اس یہاں پر زندگانی سے کیا مراد وہ تم من حیا میں ذکر ہے نا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ یا زندہ کر جائے من اسے حیا جو زندہ ہو چکا ہے روحانی طور سے وہ تو آلریڈی ہے تو یہاں پر سے کیا مراد یا سے کیا مراد جسمانی طور سے تو وہ زندہ تھا روحانی طور سے وہ زندہ ہوا قرآن کو سننے کے بعد تو اس کو زندہ کرنے کی کیا مانی ہے یا اذا دعاکم لما یحییکم اس کام کی طرف تمہیں بلائے جو تمہیں زندگانی بخشتی ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو زندگانی سے کیا کون سی زندگانی مراد عزت کی زندگی حیات سے مراد نو حیات مراد ہے حیات سے کیا مراد ہے حیات کی ایک نو مراد ہے نو ایک قسم اور وہ کیا ہے عزت والی زندگی کیونکہ جہاد کے اندر عزت کی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے لا عزت اللہ عزت نہیں ہے مگر جہاد کے کرنے میں اسلام اور مسلمان کی عزت یہ کس میں ہے یہ جہاد میں اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تم پر ذلت کو تاری کر دے گا اے مسلمانوں اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تم پر ذلت کو تاری کر دے گا تو یہاں پر بھی فرمایا وہ یا اور زندہ کر جائے من اسے حیا جو زندہ ہو چکا ہے روحانی طور سے ہم بینا دلیل کے بعد حیات سے کون سی حیات مراد نو حیات یعنی عزت کی مراد ہے وہ ان اللہ العلیم آیت اس قدر اتنی آسان بھی نہیں ہے آیت جو ہے وہ کیا ہے اس کی طرف آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آیت میں کیا ہے اگر لفظی معنی ہم کریں گے تو معنی کے اندر کافی اشکالات جو ہے وہ پیدا ہوں گے لیا کا منحل کا انبئی نتی اس لیے کہ ہلاک کر جائے اسے جو ہلاک ہو چکا ہے دلیل کے بعد تو جو ہلاک ہو چکا ہے اس کو کس طرح ہلاک کیا جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمیع علیم اور یقیناً اللہ ضرور بضرور سننے والا علیم جاننے والا ہے ایج گوری تو ہلاک لیا کا میں ہلاک پہلی ہلاکت سے مراد کیا ہے جسمانی ہلاکت اور دوسری ہلاکت سے مراد کیا ہے روحانی ہلاکت اس یوری اللہ عیسائی کریمہ میں اللہ رب العزت اس خواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو نبی نے سنات نے دیکھا تھا کو دیکھا تھا کہ مومن ان سے لڑ رہے ہیں اور ان کی تعداد کو اللہ نے نبی نبیل صلاحت والسلام کو خواب میں دکھلا دیا کہ وہ تھوڑے تھے اللہ نے کافر نبی علیہ سلام کو خواب میں تھوڑے دکھا دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں از یوری کہ اللہ فی کا یاد کیجیے جب دکھایا تمہیں یہ لوگ اللہ نے جب دکھا دیے تمہیں اللہ نے یہ لوگ فی منا کا تمہاری خواب میں قلیلن تھوڑے ولو اراکہم اور اگر دکھا دے تجھے یہ لوگ کثیر زیادہ لفشیل تم تو ضرور ب ضرور سستی کر جاتے تو ولا نازاں تم فل امر اور ضرور ب ضرور خلاف کرتے تم فل امر اللہ کے حکم میں یا امیر کے حکم میں ولاکن اللہ سلم لیکن اللہ نے بچا لیا تم کو ان نحو علیم و بذات صدور یقیناً اللہ علیم جاننے والا ہے بذات صدور سینے کے راز سینوں کے راز کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں از یوری کا یاد کیجیے اس کو از یاد کیجیے جب دکھایا تم کو اللہ نے یہ کافر فی منا میں کا تمہاری خواب میں قلیلن تھوڑے نبیل سلاط وسلام کو اللہ نے خواب میں کافر تھوڑے دکھائے تو نبیل سلاط وسلام نے یہ خواب صحابی کے رام کے سامنے بیان کر دیا کہ کافر ہے مگر تھوڑے یہ کیوں اللہ نے تھوڑے ان کو دکھا دیے کہ کہیں صحابہ کے رام ڈر نہ جائے ان کے تجزیح کے لیے ان کو بہادر اور دلیر بنانے کے لیے کیونکہ جب کم ہوتے ہیں پختوں کی منگوائل کمزوری سڑی دخل کا پڈنڈ کے کھو لگے گی تو جب دشمن جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس پر آدمی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ اور ہوتا ہے گھبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے اور یا اللہ نے اسی وجہ سے اللہ نے ایمان نبی علیہ سلاط والسلام کو یہ کافر خواب میں تھوڑے دکھا دیے کہ ہے کافر مگر ان کے حوصلے کیا ہے وہ انتہائی کم ہے وہ کم حوصلے ہیں بے حوصلے والے ہیں ان کا کوئی حوصلہ نہیں ہے تو ان کے حوصلے کی قلت کی وجہ سے کمزوری حوصلے وجہ سے اللہ نے نبی علیہ والسلام کو وہ خواب میں کیا دکھا دی وہ تھوڑے دکھا دیے کہ وہ بے ہمت ہے وہ بے حوصلے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹکنے والے نہیں ہے بلکہ وہ باغ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو ارا اگر دکھا دیے اگر دکھا دیے ہوتے تجھے اللہ یہ لوگ کثیرن زیادہ اگر تمہیں اللہ نے یہ لوگ زیادہ دکھائی دیے ہوتے لفشیل تم تو ضرور بضرور ست ہو جاتے تو سستی کر جاتے تو لفشیل تم ضرور بضرور سستی کر جاتے تو کیونکہ جب دشمن وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں طاقت اور قوت میں زیادہ ہوتے ہیں اور ایمان والے قوت اور طاقت میں تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر آدمی جو ہے وہ کیا وہ کہتے بعد میں آئیں گے ابھی مقابلہ نہیں کر سکتے بعد میں مقابلہ کر جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں سستی سست ہونے سے بچایا اسی طرح بل تنازع تم فل امر اور ضرور ب ضرور خلاف کرتے تم فل امر اللہ کے حکم میں کہ ابھی لڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بعد میں تیاری کر کے جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ جائے یا امر سے مراد امیر کا حکم ہے امیر اس زمانے میں نبی علیہ دے سلاتم تھا کیونکہ آپ پہ بھی تھے اور ساتھ ہی آپ امیر جنگ بھی تھے تو ضرور ب ضرور اختلاف کرتے تم خلاف کرتے تم پھر امر امیر کے حکم میں وہ کہتے کہ جنگ اور تم کہتے کہ نہیں ذرا انتظار کیجیے ہمیں تیاری کا موقع موقع دیجیے تو اللہ نے کیا کیا کن اللہ سلم لیکن اللہ نے بچا لیا تمہیں اس سے غفلت سے اللہ تم اللہ نے تمہیں بچا لیا سستی سے اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اللہ نے تمہیں بچا ان نہ ہو علیم بذات صدور یقیناً اللہ جانتا ہے سینے کے سینوں کے راز ویز یوری کو ہوں اور یاد کیجئے جب دکھا دیے تم کو اللہ نے یہ کافر یاد کیجئے جب دکھا دیے تم کو اللہ نے یہ کافر ازن تقئی تم جب سامنے ہوئے تم ان کافروں کے فی آئنیک تمہاری آنکھوں میں کریل تھوڑے وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑا دکھا دیا تمہیں کہاں کافروں کی آنکھوں میں لِيَقْدِيَ اللہ عَمْرًا اس لیے کہ فیصلہ کرے اللہ کام کا کان مفعولا جو تھا ہونے والا اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یاد کیجیے جب دکھایا تم کو اللہ نے یہ کافر لو جب دکھا دیے تم کو اللہ نے یہ کافر لو ازل تقائی تم جب سامنے ہوئے تم ان کے فی آم تمہاری آنکھوں میں کلیلن تھوڑے یو کل اور تھوڑا دکھا دیا تم کو اللہ نے فی ان کی آنکھوں میں کافروں کی آنکھوں میں اللہ نے ایمان والوں کو کافر تھوڑے دکھا دیے اور کافروں کو اللہ نے ایمان والے تھوڑے دکھا دیے ایمان والوں نے جب کافروں کو دیکھا تو ان کو ایسا دکھائی دیا کہ یہ تو تعداد میں کیا ہے ہم سے بھی کم ہے اگر ہم تین سو تیرہ ہیں تو یہ تو تعداد میں دو ڈھائی سو اور جب کافروں نے ایمان والوں کو دیکھا تو ایمان والوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک ہزار ہے یہ تو ایک ہزار سے بھی کم ہے یہ تو کیا ہے یہ تو ایک ہزار سے بھی کم یہاں پر اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں ذرا آپ سورہ آل عمران کو دیکھ لیجیے سورہ آل عمران کو آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر دیکھ لیجیے ابتدا میں بالکل یہ آیت آپ کو ملے گی تیرہ نمبر آیت کو دیکھ لیجیے وہاں پر کیا ہے یہی کیا کہ بدل قد کان لکم فی التقطا یقیناً تمہارے لیے دلیل اللہ کی قدرت ان دو گروہوں میں جن کا سامنا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ بدر میں سورہ علی عمران تیر نبرائے تیسرا پا فر اتن تو قاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں وہ اخرا کافرتن اور دوسرا تھا کافر دکھائی دے رہے تھے ایمان والوں کو کافر دکھائی دے رہے تھے کافروں کو یہ ایمان والے مس لئیم دو چند اپنی تعداد کے لائن ظاہر بائے ظاہر آنکھوں سے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مس لئیم اپنی تعداد کے دگنا کتنے کا اپنی تعداد کے دگنا ایمان والوں کو کافر جو ہیں وہ دگنے نظر آ رہے تھے کہ ہم تین سو تیرہ ہی یہ تو چھ سو چھبیس ہے اور کافروں کو ایمان والے کیا دکھائی دے رہے تھے اپنے آپ کے دو چند ان کو دکھائی دے رہے تھے کہ ہم ایک ہزار ہے یہ ایمان والے تو دو ہزار ہے ایک ہی جنگ ہے ایک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کافر اللہ نے تھوڑے دکھا دیے کافروں کو اللہ نے ایمان والے تھوڑے دکھا دیے اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے کافر اپنی تعداد سے دو چند دکھا دیے اور کافروں کو اللہ نے ایمان والوں کو اپنی تعداد سے دو چند دکھا دیے کیا جواب ہے جس کو بات ہے بہت خراب ہاں گزرا میں ہاں، کیا ہے ہاں کیوں اور کافروں کے ابتدائی اور انتہائی تو ٹھیک ہے مگر اگلی بات کو سمجھائے ذرا جی فا اچھا دوسری کیا تھی چلو دوسری تم بتا دو نہیں تم نہیں ابو ذرا اچھا

اور ایمان والے نہیں وہ بھی تو ڈبل ڈبل دکھائی دیے گئے نا تو ایک دوسرے کو کنسپٹ کلیئر نہیں بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو مگر کنسپٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کلیئر نہیں ہے آپ کا جی اچھا یہ کون سی حالت کی آپ بات کر رہے ہیں

جنگ بدر ٹھیک ہے ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کو کافر تھوڑے دکھا دیے کافروں کو اللہ نے ایمان والے تھوڑے دکھا دیے کیونکہ جب دشمن وہ کمزور ہوتا ہے تو بندہ اس پر تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سورہ انفان کے اندر ابتدائی حالت ہے یہ کیا ہے ابتدائی حالت ابتدا میں تو یہ سورہ آل عمران کے اندر جو مسلح کا تذکرہ ہے کہ دگنا دکھا دیا یہ فیل کی انتہا ہے فیل کیا جنگ جنگ جب گرم ہو گئی انتہا کے قریب پہنچ گئی تو اللہ نے ایمان والوں کو کافر اور کافروں کو ایمان والے اپنی تعداد کے دگنا دکھا دیے کیوں جب کافر انہوں نے ایمان والوں کو زیادہ دیکھا تو کافروں کا اعتماد مادیات پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے مادیات پر ان کا اعتماد ہوتا ہے وہ ڈر گئے ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہ تو اتنے زیادہ ہے اور جنگ کے اندر جب حوصلہ آپ کا جو ہے وہ پست ہو جائے تو آپ کیا کر جائے آپ جو ہے آدھی جنگ آپ نے ہار لی اور ایمان والوں نے جب کافروں کو اپنی تعداد سے زیادہ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اللہ پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہو وہ توکل اور بھروسے میں جو ہے وہ اضافہ ہوا کہ زیادہ ہے تو زیادوں کو ختم کر دیں گے زیادہ کافر ہے تو زیادوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اللہ ہماری ساتھ اور بھی نصرت فرمائے گا کافروں کے مقابلے میں تو سورہ کے اندر فیل کی انتہائی حالت اور سورہ انفال کے اندر فیل کی ابتدائی حالت ابھی سوال یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ نے فیل کی ابتدائی حالت کیوں ذکر کر جی سورہ انفان میں جو ہے ابتدائی حالت کی ہوئی ہے سورہ عمران میں انتہائی حالت ہوئی جنگ بدر کا یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے چونکہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے تو تفصیلی واقعے میں ابتدائی حالت ذکر کی گئی جبکہ وہاں پر کیا ہے وہاں پر تو اختصار کے ساتھ ذکر ہے بطور تجزیہ اور تسلی کے ساتھ جو ہے وہاں پر ذکر ہے تو تجزیہ و تسلی کب ملتی ہے آخر میں کہ جب کافر جو ہے وہ کیا ہو گئے وہ زلیل اور رسوا ہو گئے انہوں نے شکست کھا لیا تو وہاں پر انتہائی حالت یہاں پر ابتدائی حالت کیونکہ یہ تفصیلی واقعہ ہے اور تفصیل میں ابتدا کی کا تذکرہ ذکر کیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاسبتوا واسبر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون چھٹا قائدہ چھٹا قائدہ کہ میدان جہاد میں ثابت قدم رہو یہ پہلے جو قاعدے ذکر ہوئے ان پہ ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو کیا کرو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو یا اکبل نذیر بنو اے ایمان والو ایسا لکی تم جب تمہارا سامنا ہو فطن کافروں کی کسی گروہ سے فرض بدو تو ثابت قدم رہو اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو زیادہ سے زیادہ لال لکم تو ضرور بضرور کہ تم کامیاب ہو جاؤ آمنوا اے ایمان والوں ایزاد کی جب تمہارا سامنا ہو فی کافروں کی کسی گروہ سے گروہ کو کہتے ہیں مگر گروہ سے یہاں پر مراد کیا ہے کافروں کا تو کو ڈٹے رہو ثابت قدم رہو کس پر یہ پانچ قائدے جو پہلے ذکر ہوئے اس پر کیا کرو اس پر ثابت قدم دشمنوں کے مقابلے میں بھیٹ نہ پیرو فرض بتو دوسرا قاعدہ اللہ اور ان کے پیغمبر کی اطاعت کرو اس پر کیا کرو فرض بتو ثابت کرو تیسرا قاعدہ امیر کی اطاعت کرو فض بتو اس پر ثابت قدم کرو اپنے فرائض میں خیالت کا ارتکاب نہ کرو بتو اور اللہ سے ڈرتے رہو فض بتو اس پر ڈٹے رہو یہ پانچ قاعدے جو ذکر ہوئے پہلے اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور ساتھ ہی کیا ورز اللہ کثیرہ اور یاد کرتے جاؤ اللہ کو کثیرن زیادہ سے زیادہ کیا کرو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو کیونکہ جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی تو میدان جہاد میں اللہ کو یاد کرو اللہ سے دعائیں کرو وسبت اقدامنا ونسرنا للقوم الكافرین کہ اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر جا کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما اسی طرح اللہ کو یاد کرتا جا زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تمہاری ساتھ مدد فرمائے تو وسکر اللہ یعنی کہ تم گانے سنو اسی طرح تم ملی نغمے سنو میرے رول سے فائیا <laughs> اور اسی طرح جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تمہارے حوصلے جو ہے وہ بلند ہوں گے نہیں گانے بجانے سے حوصلے بلند نہیں ہوتے گانے بجانے سے تو شیطان خوش ہوا رحمان جو ہے وہ ناراض ہوا تو اللہ تمہارے ساتھ کیا مدد فرمائے تو میدان جہاد جہاد ایک عبادت ہے جہاد یہ نہیں کہ تم ہتھیار اٹھا کر کافر کو تم مارو کافر کو کافر تمہیں مارے گا تم کافر کو قتل کر جا یہ جہاد ہے نہیں یہ جہاد نہیں جہاد عبادت ہے اور عبادت کو اسی انداز پہ کیا جائے گا جو اللہ ان کے پیغمبر نے بتلایا ہے اپنے طریقے سے تم عبادت نہیں کر سکتے تو جہاد کیا ہے عبادات کے اندر ایک بہترین عبادت ہے جو جانی بھی ہے جو مانی بھی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وس اللہ کا یاد کرو اللہ کو زیادہ سے لان لکن تف ضرور بضر کہ تم کامیاب ہو تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو ان پانچ قائدوں پر تم سابق قدمی کا ایک مظاہرہ وہ وادیو اللہ اور رسول واقعی اور ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں اللہ ان کے پیغمبر کی اطاعت کی تھی اللہ و رسول اور اطاعت کرو اللہ کی وہ رسول اور ان کے پیغمبر کی واقع اللہ اطاعت کرو اللہ کی وہ رسول اور ان کے پیغمبر کی ولا تنازع اور خلاف نہ کرو تو فتح شلو پس ہو جاؤ گے تم علی حکم اور چلی جائے گی تمہاری شان و شوکت وس میرو اور ڈٹ جاؤ ان اللہ سابری یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واطی اللہ و رسول ہو اطاعت کرو اللہ کی اور ان کے پیغمبر کی اللہ کی اطاعت اللہ کی کتاب کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت ان کے سنت کی اطاعت ولا تنازع خلاف نہ کرو تم نہ اللہ کی خلاف کرو یعنی اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کرو نہ پیغمبر کی خلاف ورزی کرو یعنی ان کے سنت کی خلاف ورزی کرو فتب شلو نتیجہ کیا برآمد ہو جائے گا فتب شلو بس تم سست ہو جاؤ گے اللہ کا حکم پیغمبر کا حکم کیا جہاد کا جتنی بھی مدنی صورت ہے اکثریت میں جہاد کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے ستائیس غزوات میں بلب سے نفی شرکت کی پچاس سے اوپر سریوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ کسی اور کو جنگ کرنے کے لیے کافروں سے ان کو بھیجا ان کو معمول کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تنازع اور خلاف نہ کرو تو اگر تم نے اختلاف کیا آپس میں فتب شلو پس سست ہو جاؤ گے تم تم میں سستی پیدا ہوگی کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اختلاف میں بے برکتی ہوتی ہے جس طرح ابتدا میں آپ کو کہا گیا وہ اصل ذات بینکم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو سدھار دو اس کو بہتر کر دو اس کو ٹھیک کر دو کیونکہ جب آپس میں آپ ایک ایک دوسرے کے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوں گے تو بے اتفاقی اور ناتفاقی کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی حدیث میں ہی عد اللہ الجما اللہ کا حال یعنی اللہ کی فتح اور نصرت اور مدد یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے جب جماعت میں کام ہوگا تنظیم میں کام ہوگا اس میں خیر و برکت آپ خود ہی دیکھ لیجیے نماز اکیلے پڑھو تو ایک نماز کا اجر و سواب ہے اسی نماز کو اگر تم باجماعت پڑھو تو جب باجماعت تم نے پڑھ لیا تو اس کا اجر و سواب کیا ہے پچیس یا ستائیس گنا جو ہے آپ کو اجر و سواب ملے گا اسی نماز کو اگر آپ نے بڑے جماعت میں جو ہے وہ پڑھ لیا طرح بیت اللہ ہے تو آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا ایک نماز کا اجر و ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر آپ کو ملے گا یہ کیوں تنظیم کی وجہ سے یہ کس وجہ سے یہ تنظیم کی وجہ سے کہ جب آپ تنظیم میں آئیں گے تو یہ جواب اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہے یہ جواب کے ساتھ ہوا کرتی ہے ایک نماز جب تم اکیلے پڑھو تو اکیلے ایک نماز جب آ جماعت پڑھو تو پچیس اور ستائیس ہے جب اس تم کو بڑے جماعت میں جو ہے وہ پڑھو گے تو کیا ہے بیت اللہ میں تم پہنچو گے تو وہاں پر تمہاری ایک نماز جو ہے وہ ایک لاکھ نماز کے برابر جو ہے وہ چلی جاتی تو تنظیم کے ساتھ جب تم کسی کام کو کرو گے اس میں خیر و برکت آئے گی جب تنظیم سے تم ہٹ کر کوئی کام کرو گے انفرادی کام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بات سمیا کی کیا ہے انفرادی کام کی کوئی حیثیت نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ اگر انفرادی طور سے میں پہاڑی پورا میں جو ہے وہ درج تنظیم کے ساتھ میں میری کوئی تعلق نہیں نہ میں امیر کو مانتا ہوں نہ معمورین کو مانتا ہوں نہ ان کے حکم مانتا ہوں کوئی تو میری کیا حیثیت ہوگی حیثیت اگر کسی کی ہے تو تنظیم کی وجہ سے فرد قائم رقت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا تنازع خلاف نہ کرو تو فتح شلو پس سست ہو جاؤ گے فتح شلو پس سست ہو جاؤ گے ریخو کو اور چلی جائے گی ریح کہتے ہیں ہوا کو تمہاری ہوا چلی جائے گی تو گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے ٹائر پہ چلتا ہے اگر ٹائر سے ہوا نکالی جائے تو کیا گاڑی چل پڑے گی تو اسی طرح اے مسلمانوں اگر تم نے نا اتفاقی کا مظاہرہ کیا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی تو جب تمہاری ہوا نکل جائے گی تو تم جہاد کرنے کے قابل نہیں رہ پاؤ گے یہ طرح گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکل جاتی ہے وہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے اسی طرح اگر تم نے نا اتفاقی کا مظاہرہ کیا تمہاری ہوا نکل جائے گی تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا تم جہاد کے کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاؤ گے تو یہاں پر ریح سے مراد کیا ہے شان و شوکت ابن جوزی تصویر کے اندر مانی کرتے کہ تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی تمہارا دبا تمہاری حیبت تمہاری شان و شوکت وہ ختم ہو جائے کافر جو ہے وہ جس طرح نبی فرماتے نصر تو میرے بھی مصیرت شاہ بخاری کے الفاظ کہ میرا روب اور دبدبا کافروں پر اللہ ایک مہینے کے مسافت میں ڈالتا یہ رو اور دبدبا ایمان بال جس کہ سنلقی کی فی قلوب الذین کفروا روبا بما روبا فی قلوب الذین کفروا روبا فضربوا فوق الاناق وضربوا منهم كل بنان بارہ میں آپ نے کہ اللہ کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کے روب کو ڈالے تو یہ روب کب ہوگا جب تمہارا اتفاق ہوگا اور اگر یہ روب ختم ہوگا کیوں جب ایمان والوں کے اندر نا اتفاقی ہوگی جس سر آج ایمان والوں کے اندر نہ اتفاقی ہے ہر کوئی اپنے سر کا خیر منا رہا ہے تو بکرے کی ماں کب تک اپنے سر کی خیر منائے گی اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کر اللہ ان کی ناچاقی کو نہ اتفاقی کو دور کر دے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بتا صحاب علی کو چلی جائیں گی تمہارے شون شان و شکر وس بھی اور ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ مشکلات پر ڈٹ جاؤ ان اللہ صابری یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا تین چار مرتبہ یہ چیز آئے گی اس صورت میں اچھا تم بتاؤ اچھا اور صابرین کے ساتھ کس اعتبار سے کافروں کے ساتھ تو بھائی اعتبار علم اور قدرت کے ہے ٹھیک ہے مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ کس اعتبار سے جی اور کافروں کے ساتھ کون سی مائیت ہوگی مائیت عام دو چیزیں ہیں میت عامہ اور میت خاصہ میت عامہ کافروں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اللہ ب اعتبار میت عامہ کے ہیں یعنی ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ بعت اعتبار علم اور قدرت کے اور مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ جب اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ معصابرین تو یہ میت کون سی ہے میت خاصہ اور اس سے مراد کیا ہے نصرت مدد تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یقیناً اللہ صبر یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں مدد میں ولا تکون الذین خرجوا من دیارہم نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے بطرا تکبر کرتے ہوئے وریا انا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے سبیل اللہ اور روک رہے تھے لوگوں کو ان سبیل اللہ اللہ کی کتاب سے اللہ کے راستے سے یہ اللہ کی کتاب سے واللہ یا ملون محیط اللہ اس پر جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے ولا تکون کر لذیلہ یہ صورت جو ہے وہ کافی سلو جا رہی ہے کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم جلد پڑے جلد از جلد پڑے مگر یہ صورت خلاف توقع جو ہے وہ سلو جا رہی ہے کیونکہ ابھی تک تو ایک مضمون ہم پڑھ رہے تھے توحید رسالت تقریباً یہ سات آٹھ صورتوں میں ہم نے یہی پڑھا یہاں پر یہ مضمون جو ہے ہمارا تبدیل ہو چکا ہے چونکہ اس میں جہاد کا تذکرہ ہے تو مضمون کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ہم سے جو ہے وہ کافی ٹائم دے رہا ہے ہر آئن جو ہے وہ رکنے کا تقاضا کر رہا ہے جب ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو پھر وہی تیزی کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا تکون کر نزینہ نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح میں دیارم جو نکلے اپنے گھروں سے تکبر کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے مکہ کی پر آتے ہیں مکہ کے مشکین جو اپنے گھروں سے نکلے ابو جاگ ان کی پارٹی اپنے ساتھ جو ہے وہ کنجریوں کو بھی لائے اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈول سرنا بجانے والوں کو بھی لائے اسی طرح اپنے ساتھ جو ہے وہ اونٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ اضافی لائے کہ جب وہاں پر پہنچے کہ شراب بھی لائے اور بڑی جو ہے وہ مستی کے اسباب اپنے ساتھ لائے کہ بدر میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا صفایا کرنے کے بعد وہاں پر کیا کریں گے وہاں پر جشن منائیں گے تین روزہ جو ہے وہ جشن وہاں پر منائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن تکبر کے ساتھ کہ ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے ہم ایمان والوں کو کیا کریں گے ان کو پیس ڈالیں گے وریا انا سے اور دکھانے کے لیے لوگوں لوگوں کو کو دکھا رہے تھے کہ ہماری کتنی پاور ہے ہماری کتنی طاقت ہے ہماری کتنی ٹانٹ بانٹ ہے ہماری کتنی شان و شوکت ہے سبیر سد لازمی اور متعدد دونوں بنے گئے خود بھی بند رہے بند ہو رہے تھے رک رہے تھے اللہ کے دین سے اوروں کو بھی روک رہے تھے واللہ بما یعملون محیط کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جہاد عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے جہاد یہ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے وہ بادل کو بڑا کر دیا چھوٹے سے پکوڑ کو جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا اور اسی طرح جو ہے وہ جیکٹ یا باسکٹ جو ہے وہ تم نے پھینک لیا اگر سڑی سڑی باسکٹ اور دلیل کو مقابلے کے بس پلن پلن پر آ رہا گرد ہوتے بس مجھے بد بدی مجائز یہ تمہارا جہاد ہے تم اس سے مجاہد گئے جہاد تو عبادت ہے اگر تم بھی مستی کرو گے تم بھی تکبر کرو گے لوگوں کو تم دکھاوا کرو گے تو تمہارے اور مکہ کے مشکین میں فرق کیا ہے اللہ نے تو روک لیا بلا کر لذیذ خرجو میں دیارے بدور سے اللہ نے تو اس حالت کے کرنے سے منع کیا ہے کہ تم مستی نہیں کرو گے تم تکبر نہیں کرو گے تم دکھاوا نہیں کرو گے اللہ اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں محیط احاطہ کرنے والا ہے نویت دنیا بہم بلو ودی لو ایزان تم بلود ودیت دنیا چوے وا سو کنارا نیزی مدی نےتا بہم بلوت و او دا خلق دا کافرانا بالعدوت القصوى پکنارا لریو د مدینینا ورکبو اسفل منکم او قافلان لاند روانوا منکم ساسنا ولو تواعدتم او کچلے وعد کڑوے تاسو یو بل جن د جنگ کولو لختلفتم فی المیعاد نخا مخا خلاف بکڑوے تاسو فی المیعاد پوادکی ولیکن لیکن اللہ یو زیک لے د یو بل سرا فوراں لیقضی اللہ دین پارا چے فیصلو کی اللہ دکار کان مفولا چے وکی موکی دن کے دے دا پارا چے حلاکی آغا سوکا چے حلاک شوے دے روحانی طور سرا پس دا دلیلنا او جوندے کی آغا چال را چے جوندے شوے دے پس دا دلیلنا روحانی طور سرا او جوندے کی آغا سوکو چے جوندے شوے دے روحانی طور سرا پس دا دلیلنا یقین او یقیناً اللہ خامخا اور دن کے او کوئی ازاد دے کلچو خودل تا تدوی اللہ فی منامکا پا خوبستا کی لگا او کجری خودلیو تا تدوی اللہ پا دیرا نخا مخا سو شعب و تاسو او خا مخا خلاف بکر و تاسو پا حکم دا اللہ کی یا پا حکم دا امیر کی ولیکن اللہ سلما لیکن اللہ بچ کرے دا دینا یقینا اللہ پودے پرازنو دا سینو باندی یا کا کلے چو خود تا مصدی اللہ کلا چ مخامخ شیطان سو فی اعینکم بسر گو ساسو کی لگا او لگیر کار کلے سو بسر گو ددوی کی دے دا پارا چ فیصلو کی اللہ دا کارا چو کی دن کے او اللہ طرف تو واپسی دا ٹولو کارنو دا او مومنانو کلا چ مخامخ شیطان سو دیو ڈلی دکا پرانو سرا نکلک ولاڑو سے بحس اللہ کثیرا او یادوے و اللہ نر ڈیر ڈیرا خام خاتا صبح شے او تابیداریو او کے دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ بلا تنازع او خلاف مکوی تاسو فتب شلو نصوص بشی تاسو او لار بشی اغشان شوکت ساسو وزبرو او کلکش یقینا اللہ ما صابرین سرد سبر ناکون دے پا امداد کی ولا تکونو کاللزین او مکے گیتاسو پشاندہ کسانو خرجو من دیاری جو اتن دا کونو خبلونا پتک برسرا او خود دا پار دا خودن دا خلقو ویا سدون آن سبیل اللہ او بندو لی خلقا بنشیو بندو لی خلق آن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا اللہ دا کتابنا واللہ بما یعملون محیط اللہ پاگ سوچ دی عمل کئی محیط راکی رہن کے لئے